حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو دریافت فرمایا کرتے تھے کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور فرمایا کرتے تھے بے شک میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ باقی نہیں سوائے اس کے کہ کسی کو کوئی نئے خواب آ جائے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار سترہ